اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہ حلقہ سماج فرمائیں خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی کی اشر حرم میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شابان ہے آپ نے فرمایا انی لا اکبل یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول اشور حرم میں کیوں لڑائی اب مکے والوں نے آدمی بھیجا نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شابان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بادل چاہ ہم سرات مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں ان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں کہ پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم ابن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے دو آدمی کو مہیں آٹھ میں سے چھ واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے گم ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کے کہیں ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان کو قتل کر دے پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے دو آدمی واپس کر اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ دو آدمی آ گئے صاحب آ گئے انہوں نے کہا رسول ہم تو بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے حضور نے فرمایا ابھی ان دو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور بکے بھیج دو ہم اپنی زبان پہ پابند جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن نے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان یہ کہا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں یہ جاتا ہے تو جائے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد الرسول اللہ میں تو واپس نہیں جاتا عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر میں یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بادل ہجرا مدینہ منورہ میں پہ اور اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا کہ یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا میں ولد ابراہیم ہوں ملت ابراہیم الخلیل ہوں اور پھر بنا ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس معمار میں شریک ہوں مہربانی کریں کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دیں یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی لیکن نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکن رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا اچھا اب جب حضور مدین شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی وہ بڑھ گئی اللہ نے قرآن تھا کد نا د شطر کبل الحرام اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم نے دیکھ لیا تکل بابا وجہ کا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے فلن کا قبلتن ترزا اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فالانو کا قبل یعنی یہ پہلے قبلہ تھا اگر قبلہ نہ ہو تو قبلے کہنے کا کیا مطلب تھا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے کا شطر مسجد الحرام اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر لے نہ کتنا بڑا رحمت ہے فرما مسجد الحرام اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو فائدہ کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے جب تک این کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے ادھر تنعیم ہے ادھر شمیسی ہے ادھر جرانا ہے ادھر عرفات ہے یہ ساری مسجد الحرام ہے اب کہیں بھی نماز پڑھیں تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف طرف ہو ہی جائے گا اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی کوئی سائے دے بے ادا ہے جی ہے بجی حد ہے کسی علاقے کی طرف تو اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ تو ہو ہی جائے گا نا تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدین منورہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیتا جہاد بھی فرد ہوگی این رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں ہیں حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک کافلا جا اور بہت بڑا کافلا حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ بھائی تلاش کرو پتہ کرو خبر حاصل کرو کہ واقعات کوئی قافلہ ہے اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے آتے کا بنتا عبد المطلب یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو وہ کہتے یا آل غدر یا آل غدر بعد باد کہتا ہے کہ اے دکھے بازو اے غدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد فاتقہ کہتی ہے کہ بھئی اس کی آواز سن رہی ہوں چیخ رہا خواب میں پھر وہ جاتا ہے سبا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگاتے یا اہل الغدر یا آل غدر او دھوکھے والو پیار ہو جاؤ لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں وہ چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے اس کے بعد وہ جا کے جب ابھی کبیس پہ چڑھ جاتا ہے ابھی کبیس پہ چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غدر اے دھوکھے والو پیار ہو جاؤ تین دن کے بعد اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور ہر کرسی کے گھر میں گرتا ہے ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا خواب دیکھا عجیب خواب تھا کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی عباس کو بتائے اس نے کہا کہ آتے کا بات سن کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک بھی اللہ تو خبری یا میں کسی اور کو نہ بتا کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو تو روک دیا لیکن میں نے ولید ابن اتبا میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے خواب دیکھا اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا اتبا کو اب بات کہاں چپتی ہے اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا اب اتبا کو پتا چل گیا حضرت عباس کہتی اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا تو کہتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی جہل اور بڑے بڑے سنادید بڑے بڑے روسا قریش سارے دار اندا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی جہل نے آدمی دوڑایا خود نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ فاتی لینا تم ہمارے پاس آؤ بڑی اہم بات ہے ہم مشورہ ہیں میں نے طواف ختم کیا طواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے کٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یار تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت بھی نبی امن پیدا ہو گئی پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ اب جناب وہ تو ہم مدینہ چلے گئے لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنا بن گئی عباس کہتے ہیں کیا مطلب کون نبی بن گئی کیا ہو گیا تمہیں پتا نہیں تمہاری بہن آتکا نے کیا کہا ہے کہ تین دن کے بعد مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اور یا آل الغدر ہم غدر والے ہیں ہم بوکے والے ہیں کیا ہے کیسی خبریں دے رہی ہے کیسے خواب بتا رہی ہے کہا مجھے تو پتا نہیں کہتے رہے ہمیں بالکل پھر گیا نے کہا مجھے تو پتا نہیں میری بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی کہا کمال کی بات ہے تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں کہا ہوگا پر مجھے نہیں پتا ابو جہل بڑا کایا آدمی تھا دشمنان اسلام ویسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے تو اس نے کہا کہ دیکھو عباس مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے لیکن یاد رکھو تین دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکزب البیت فی العرب یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تم نے مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا مجھے نہیں پتا آتکا نے خواب دیکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی عجیب عجیب بات ہے عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے چار نثاروں نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے اور ایک ہزار اونٹ پر وہ قافلہ مشتمل ہے اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا دس اونٹ بیس اونٹ یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا انہوں نے کہا کہ کیا یار روز تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے پہرے والے زیادہ ہوں گے لشکر زیادہ ہوگا قوت زیادہ ہوگی اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آ گیا قافلہ شام سے چل پڑا ہے فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً تقریباً مدینے پاک کے قریب سے گزرے گا اچھا ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے دس دس بیس بیس پچاس پچاس میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش کوئی لشکر کوئی آدمی کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں کیونکہ ایک ہزار اونٹوں کا کافلا آ رہا ہے کافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کوئی مذاق تو نہیں ہوتی تھی سردار کی ذمہ داری تھی ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جاری تھا دو لڑکیاں جو تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی وہ کہتی تھی کہ تم نے میرا ہار غائب کر دیا اور تم نے میرا ہار چرا لیا وہ کہتی کیوں مرتی ہو کافلا گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی ان سے پانی مانگا پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں کافلے کی بات کر رہے ہو کس قافلے کی بات کر رہی ہو تم کہ کافلا گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے اور کیا نے کہا ہے ہماری بچی آپس میں بہنیں ہم سہیلیاں آئیں اور اس کا کوئی ہار مجھ سے گم ہو گیا تھی چیخ رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے آپ کو دے دیں گے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا اس نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر آپس میں بات کر رہے تھے ہماری سن رہے تھے ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا ہے اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی کہتے کہ اچھا وہ آدمی کس چیز پہ سوار تھے اونٹ اوپر انہوں نے کہا اونٹ اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے انہوں نے کہا جی وہ دیکھو وہ وہ سامنے درخت اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ سات والے درخت کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے آرام کیا پانی ہم سے لیا پانی پیا وہاں کچھ کھایا پیا اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا وہاں آ کے فاخت ابا رتن من البائر اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی اس کو جو کھولا اس میں اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی لگا کہ ہاں رجلان لانے المدینہ مدینہ اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجوریں ان کے پاس یاد ہے اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹلیاں کھلاتا اونٹوں کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے تعاقب میں ابو سفیان جناب گھبرایا ڈرا کہ بھائی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں میرا قافلہ خطرے میں آ گیا زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی عنایت فضل کرم منت و احسان سے ہم نے ابتدائے ولادت بے ست شباب نبوت معارضہ کفار سبات استقامت ہجرت حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں مدینہ منورہ سے روانہ جو بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا اور یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا ہے جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تختیب جو تھی یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی ویسے تو ہر چیز اللہ کے حکم سے لیکن ایک فرق ایک چیز ہوتی ہے اسباب کے ماتا اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے وہ بیچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ماتا تل اسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کر سکتا مثلا ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ موجودہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا ان نے توجہ کی تو فوراً کایا پلٹ گئی تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں نا خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ نے پاور منتقل کر دی ہیں یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں بس فرق عطائی اور ذاتی کا ہے تو یہی اصل میں وہ دھوکا ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا پابند اور محتاج نہیں وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کر دے تو وہ تو مافوق الاسباب اسباب قدرت رکھتا ہے اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بات اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور خر کے عادت کا ظہور ان کے ہاتھوں پہ ہو گیا یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے جیسے اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی اسٹار نہیں کوئی بات نہیں سیدھا سیٹلائٹ سے رابطہ ہے اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ماتحت الاسباب ان کا ما فوق الاسباب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ سیٹ آپ علیحدہ رکھ دیں تو آپ بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں صرف چپ نکال لیں تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بھی آپ بات نہیں کر سکتے تو یہ تو اسباب کے تابع چیز اس کا قدرت یا موجودہ یا کرامت یا اللہ کی طاقت سے کیا تعلق ہے یہی وہ دھوکہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں جیسے روافظ جو ہیں شیعہ وہ کہتے ہیں ایما جو ہیں وہ بھی مختار ہوتے ہیں جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں تو بہرحال تو جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تختی خود فرق اور یاد رکھیں یہ سب سے پہلا غزوہ ہے اسلام اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ کے ملائے کا آسمان اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ اور کسی غزل تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام سے اور یہ قافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام روسائے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے سنادید تھے ان سب کا پیسہ لگا ہوا پہلے تو کبھی قافلے ہوتے تھے نا کہ چلو جی اتبا کا قافلہ الگ آ گیا بن مغیرہ کا الگ آ گیا اچھا شہبہ ربیہ کا الگ آ گیا عامر زمری کا الگ آ گیا ابو سفیان کا الگ آ گیا ابھی جہل ابن شام کا الگ آ گیا لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ یار ہم علیحدہ علیحدہ جو مال منگواتے ہیں یہ کیا بات ہے کیوں نہ ہم اپنے سرمایہ کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزنس کریں جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا تو یہاں اگر ہر آدمی اپنے سرمایہ کے مطابق مال تقسیم کر تو اس پہ قریش متفق ہو گئے اور راضی ہو گئے اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ ایک ہزار اونٹ پہ تجارت کا مال لدا ہوا تھا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا بڑا قافلہ یعنی اس زمانے آج تو ایک جہاز بھی آ جائے تو ایک ہزار اونٹ سے زیادہ مال لے کے آ جائے گا آج تو وہ بات نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے تو اس وقت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا قافلہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بھی اعلان کر دیا ابھی کافر ہیں دشمن ہیں دشمن کے لیے تو ہر قسم کا ہر با اور ہر قسم کا کتاب جو ہے جائز ہے اسی لیے مستشرقین جو ہیں آدھا اسلام خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد نصرانی اور اسی طرح ہندو انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا اور دیکھو جی مسلمان تو نعوذ باللہ لٹے رہے ہیں کافلا لٹ رہے ہیں تو جا رہے ہیں دیکھیں جی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں ان کے قرآن میں پڑھ لیں وہ تو کافلا لوٹنے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کام کیا ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ ویشی قومیں ہیں یہ قزاق ہیں یہ بحری قزاق ہیں بری قزاق ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں چار چار عورتیں سو سو لونڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام تو یہی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ پوری دنیا میں دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا چینل کھول لے سب پہ ایک بات مسلمان بڑا داشت بڑا او یہ تو بڑا بہت ہے اور اگر مسلمان کی داڑھی وہ تو اور خطر وہ تو پھر بہت بڑا خطر میں نے آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے میزائلوں کی برسات کر دے وہ انصاف اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے دو بندے مار دے وہ دہشت کر دے اور پورے مسلمان دنیا میں دہشت گرد جاتے کوسوپو میں شیشان میں سربیا میں کشمیر میں اسی جگہ آپ دیکھیں اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام کی جائیں فوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں تو کوئی بات نہیں اور کوئی مسلمان بیچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے کو بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی تو ٹھیک ہے مر جاؤ بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے میرے زندہ رہنے کا کیا مطلب ٹھیک ہے مر جاؤ بڑی طاقت ہے ہم اس سے ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے ٹکرا تو سکتے ہیں نا اپنی جان تو دے سکتے ہیں نا اس سے تو کوئی رکاوٹ وہ دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے بہت بڑا دہشت دیکھو جی اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی داشت کرتے پیسے دیتے ہیں ان کو بھائی تم اگر چھ لاکھ باقاعدہ کافروں کی مسلح فوج رکھ کے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو تم تو امن کر رہے ہو اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیا کی عزت و عصمت کے لیے ٹکرا جائے وہ داشت کر دے کہ یعنی خود دیکھ لیں کہ خیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرت جو چاہے تیرا حسن کرشم ساز کرے کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس اچھا اور جناب اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں کسی معاملے میں پکڑ جائے پوری دنیا کے چینل کھل جائیں گے اور اپنے پندرہ ہزار پاسپورٹ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک اسٹیٹ سے ایک سال میں چوری ہو مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوا بھی چوری ہو جائے نا وہ چینل پہ آ جائے گا ان کے ملک میں آپ جائیں ایئرپورٹ پر زبردستی ہاتھ سے ہاتھ سے بریف کے چھین لیتے ہیں ہاتھ سے وہاں کوئی نہیں بولتا وہاں بالکل ٹھیک ہے سر بالکل بالکل اوکے سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے دو گھنٹے لگ جائے چیخنا شروع ہو جائیں گے کہیں گے یار کیا بدو لوگ ہیں جی چائے بیٹھے رہتے ہیں اترا بناتے رہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا دیکھو نہیں وہ دیکھ نہیں رہتے آپ کیسے ہاتھ مار رہا تھا کمپیوٹر پہ اور ان کے ایئرپورٹ پہ اترے آپ لائنوں میں پھرتے پھرتے تین گھنٹے زلیل ہو جائیں لیکن وہ سفید چمڑی ہے بولیں گے نہیں آپ دیکھو جی سسٹم تو ہے نا اس کا کیا ہی جب مسلمان اتنا مرعوب ہو جائے جب مسلمان کی نظروں میں کافر اتنا غالب آ جب مسلمانوں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے اور حق کے بادل کوئی امتیاز ہی نہ رہے تو آدمی کسی کو کیا سمجھا بڑا چیختے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک اللہ کے نبی وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے تھے نعوذ باللہ اللہ لوٹے رہے یہ نہیں سوچتے کہ جن کو بکے سے نکالا گیا اخرجو من دیارہم و جن کے مال چھین لیے گئے جن کے گھر چھین لیے گئے جن کے بچے چھین لیے گئے جن کی اولادیں چھین لی گئیں اور جو ہجرت پہ مجبور ہو گئے کبھی حبشے کی طرف کبھی مدینہ منورہ کی طرف جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا وہ تو ہے منصف ان کا قافلہ نہیں لٹنا چاہیے تھا مسلمان قافلہ لوٹ رہا ہے حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے عقل حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہا کے فتویٰ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی نے آپ کے ناجائز تنخواہ میں سے مثال کے طور پر ایک ہزار ریال نجائز ظلم مار دیا ہے فقہا نے فتوا دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں آپ بغیر پوچھے کیونکہ تو تمہارا حق ہے تمہارا مال ہے تم اپنا لے رہے ہیں تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کے بھئی یہ ان کے قوافلے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کی اقتصاد پر ضرب ماری جائے تاکہ مکے والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلا ملے ہمارے پاس بھی طاقت بنے ہمارے پاس بھی قوت بنے تو اس میں کون سا ڈاکہ تھا بھائی یہ کہاں سے لٹیرا پن تھا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ابھی سفیان کا قافلہ جا رہا ہے جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلیں جو نہ چاہیں تو تقریباً تین سو تیرہ اور بعد روایات میں ہے کہ تین سو چودہ آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں اور بالکل قسم پرسی کا عالم ہے کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہیں بس گزارے کی باتیں ہیں نہ تلواریں ہیں نہ زرا بند ہیں نہ ڈھال ہیں یعنی بعض صحابہ کے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں پیدل چل رہے تلاش کرتے کرتے ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم چونکہ مدی شام کے آتے تھے نا مدینہ کے راستے سے کہ ہم مدینہ منورہ کے ادوب سے گزر رہے ہیں لازمی بات ہے کہ مسلمان تو ہمارے خیر خواہ تو ہیں نہیں نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں تو دشمن کو تو حق ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا پانچ پانچ دس دس میل اس کے آدمی آگے چلتے تھے کہ خبر تھی اس راستے میں کوئی تمہیں کوئی حرکت کوئی فوج کوئی چیز تو نظر نہیں آئی تو بہرحال اس کو آیا ابو سفیان خود اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا اس نے کہا دو بندے آئے تھے باتیں کر رہے تھے ہم نے سمجھا کوئی نہیں انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے انہوں نے کہا اونٹ کہاں بٹھائے تھے انہوں نے کہا اس جگہ نے جا کے اونٹوں کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں کٹلی ملی ہاں من المدینہ یہ المدینہ منورہ کے لوگ ہیں جو کہ اونٹوں کو گٹلی ہیں جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹلی کھلاتا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ مدینے سے ہمارا تعاقب ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو کہا کہ بھائی تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو اور اس اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ طے کرو اور پہنچو مکہ مکرمہ خبر کرو کہ میرا قافلہ جو ہے خطرے میں آ گیا لازمن مکے والے جو ہے فوراً وہاں سے لشکر بھیجیں فوج بھیجیں مدد بھیجیں تاکہ قافلے کو ہم امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکیں لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام نہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے اب بھی ہمارے یہاں سہارا آپ کے ہاں ہندوستان راجستھان میں ہمارے یہاں سندھ کے سہاراؤں میں اسی طرح پنجاب کے سہاراؤں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں یعنی میں نے خود دیکھا ہے اونٹوں پہ سفر بھی کیا ہے تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کہ ذرا آپ شوق سے اس پہ سواری کریں تو نے کہا کہ جناب اس اونٹ کی تو عادت یہ ہے کہ جب ہم اس پہ سفر کرتے ہیں نا تو یہ جب ناک سے ہم ناس کھینچتا ہے نا کر کے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ سو میل کا فاصلہ کر چکا ہے سو میل کے بعد تو یہ صرف ناس کھینچتا ہے اور چلنے کا یہ عالم ہے کہ آپ بالکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے گا پانی نہیں گرے گا تو سوال پیدا نہیں یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے اونٹ نہیں ہوتے وہاں اونٹ تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے بڑی بڑی قیمتی یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں مزہ رہے ہیں کہ اس پہ تو ذرا گر جائے ہوا ہے اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کر سکتے صحرا میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے یعنی فور ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں تو بہرحال اس نے اونٹ دیا وہ بھاگا جائے اس نے کیا کیا اب بد بخت دیکھے نا کیسے اس نے جناب پہلے تو اونٹ کو زخمی کیا جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ زخمی اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور وہاں سے چیخنا شروع کیا الغوث الغوث الغوث یا قریش الغوث یا قریش اب قریشی ہی بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے بات تو کرو بات نہیں کرتا دوڑا ہے چلا جا رہا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ کیا ہو گیا اونٹ زخمی ہے بندہ زخمی ہے خون سے لت پت ہے لیکن نہ تو اترتا ہے بد وقت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے چیخ رہا ہے مدد مدد الغوث الغوث چلتے چلتے چلتے جناب وہ کعبہ شریف کے باہر آیا اونٹ وہاں بٹھایا اور دوڑ کے کعبہ شریف کے اندر چلا گیا الغوث الغوث اتنے پچھلے سارا مکہ کٹھا کر لیا نا اس اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دی نا سارے مکے میں بھاگ رہے ہیں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے کہ زخمی ہے خون میں گرا ہوا ہے بات نہیں کرتا کہتا ہے مدد کرو مدد کرو جب مکے میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا سر لوگ آئے کیا بات ہے کہا کیا بات ابو سفیان تو خطرے میں اسی طرح جو آتکا کا عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں عباس کی بہن حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں امب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن تھی آتقا آتقا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے آواز لگاتا ہے کعبے میں کہ آل الغدر یادر الى الا بعد کم کہ اے غدار قوم کی نسائن غدر والو تین دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو جی، میں حیران اس آدمی نے کعبے میں آواز دی صفا پہ آواز دی ابی کبیس پہ چڑھ گیا آواز دی پھر جب ابھی کبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ریزا جو تھا تمام کفار قریش کے گھر میں پہنچ گیا یہ خواب ہے خواب دیکھ رہی ہے بیچاری صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا اچھا پلید اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا اب ان نے کہا کہ کسی کو بتائے نہیں لیکن بات نکل گئی ابھی جہل کو پہنچی تو اس نے حضرت عباس ابھی اسلام نہیں کہا عباس یہ کیا بات ہے پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا اس نے کہا میں نبی ہوں میری نبوت کو مانو اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئی ہیں نے کہا وہ کیسے انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ آج کا نے کیا خواب بنایا ہے کہ تین دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا دیکھو بات سنو اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اکزب اہل اکزب البیت فی العرب سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں یہ ہے میں تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام کروں بعد نے کہا بھی مجھے نہیں پتا تم جانو خواب جانو اب ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ جناب یہ دم دم پہنچ گیا اب سوچ میں پڑے کہ کیا بات اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے اس نے کہا ابو سفیان اس وقت فلاں مقاب پہ ہوگا لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ قافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہو تو ابھی جہل نہیں سب نے اتبا اتبا شہبا ربیہ خلف سب کٹے ہو گئے انہوں نے کہا قریشی ہو تیار ہو جاؤ ہر قریش کا قبیلہ جو ہے نکلے اپنے اپنے جوانوں کے ساتھ اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو تو بہرحال یعنی یہ یہاں سے تقریباً بعض روایات میں نو سو نوے آدمی ہیں اور بعض میں ایک ہزار آدمی ہیں ایک ہزار کا قافلہ اور بڑے لڑاکا لوگ اور گھوڑے دو سو تو صرف گھوڑے تھے ان یعنی باقی ہر آدمی ہزار آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ ہے کسی ایک اونٹ پہ دو آدمی بھی نہیں ہزار اونٹ جو ہے وہ تو باقاعدہ سواری کے لیے دو سو گھوڑا احتیاط کے لیے ساتھ ہے اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اصاب رایات یہ طوائفیں جو تھی نا یہ جھنڈے والیاں کہلاتی تھی کیونکہ جھنڈا لگا لیتی تھی گھر پہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ طوائف تو اس لیے ان کو صاحبات رایات کہا جاتا تھا تو یہ بھی ساتھ لے لی گئی یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا لڑکی ہمیں شیر پڑتی ہے بزدل ہو کے گھرا گیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے عجیب عجیب شیار پڑ تو پھر وہ جان فشانی سے لڑتے تھے تو یہ پوری تیاری کے ساتھ کافلا نکلا ابو اللہ نہیں گیا اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی اس کو پیسے دیے کہ تم میری طرف ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا اس نے کہا کہ میں نہیں اچھا ابیہ تم نے خلف کیوں نہیں کیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد دعا کر رہے اور فرما رہے تھے کہ ابیہ تم نے خلف جو ہے یہ قتل بڑی بری موت اچھا انہوں نے کیا بتایا تھا کہ مکے کے اندر مرے گا یا مکے سے باہر مرے گا اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت مرے گا اس اس لیے نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا محمد مصطفیٰ نے بد دعا کی ہوئی ہے کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا ادھر آت کا خواب نظر آ جائے تو ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک آدمی کو دیا بخور بخور آپ تو میں رہتے ہیں نا بخور جانتے ہیں یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا اود کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں سندل کا ہوتا ہے اود کا ہوتا ہے گلاب کا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور اس کو ڈالا جاتا ہے اور گھر میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر اب بھی شاید ہوگا تو عورتیں کرتی زیادہ استعمال چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے اپنے خاوند کے زیادہ مرغوب رہے تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی آگ تو پورے بدن میں خوشبو آ جائے اور پھر اندر جو روایے یا کریا ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو جائیں تو اس نے اونج جلا کر باقاعدہ وہ امیہ تم نے خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا امیہ کہ بڑا خاص اون بھیجا ہے ابو جہل نے تمہارے لیے انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہو نا ڈر کے مارے بدل کے لیے نہیں نکل رہے ہو تو گھر میں بیٹھو بخور لگاؤ عورتوں والا کام کرو باہر تو مرد جاتے ہیں تلوار سے لڑنے والے بخور لگانے والے تھوڑے لڑیں گے جیسے آج کل حالت ہے ہماری اللہ معاف کرے اللہ پاک دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ تو اتنے بیچارے آرام پسند ہو گئے ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکے لڑیں گے بیٹی یعنی جو آدمی ایئر کنڈیشن کے بغیر ایک منٹ نہ گزار سکتا گاڑی میں بیٹھے میرے خیال میں اگر ان کے بس میں ہو نا تو گاڑی بعد میں سٹارٹ کریں اور اے سی پہلے سٹارٹ کریں کٹھا تو اب بھی کر دیتے ہیں ایک ہی سوچ کے ساتھ کٹھا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھائی اے سی پہلے سٹارٹ ہو اور بڑے لوگ تو خیر اب وہ سارا کچھ ان کے پاس ریموٹ پہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ اے سی سٹارٹ ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی ٹھنڈی ہو چکی ہو یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے رہیں کہ کب ٹھنڈی ہو تو اس قوم کا کیا ہوگا اللہ حافظ اسی لیے شورش نے کہا تھا نا کہ آپ مولا یا رب یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ام اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا ام کلثوم پہ یہ کیسی آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب ایسے تو نہیں اقبال بیچارہ روتا گیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے قافلے کو نکالا اچھا خدا کی جان ہے اب ادھر سے بھی قافلہ چل رہا ہے تین سو چودہ کا اچھا ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے وہ لڑائی کا تصور ہی نہیں ہوتا قافلے کے لیے نکل رہے ہیں قافلہ مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا واپس چلے جائیں چلتے چلتے چلتے چلتے ایک مقام ہے بدر سے پہلے ایک ہے عدوت دنیا اور ایک ہے عدوت کس جس کو قرآن نے بھی از ان تم بل ادوت دنیا بو بل ادوت من کم پلو تواد تم تختلخ ولكن کل الله امرا كان مفعولا اللہ نے فرمایا میرے بدری صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ادو دنیا جانے بے شمال میں اور کافل کسوا جانب جانے میں رقب اسفل کم اور کافلا تم دونوں سے نیچے کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو کافر ادھر ہے قافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف اللہ نے فرمایا لو تباد تم نختلف تم فل اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے ایسا نہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ نہ آتے ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جاتے ولكن ليقضي اللہ امرن کا مفعولا اللہ پاک جو چاہتے ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں جو قضا کر لیتے ہیں پھر وہ ہو کے رہتی ہے یہ تو ہمارا فیصلہ تھا کہ ہونا چاہیے لیا مَنْ هَلَكَ نہ بَيِّنَةٍ ام مَنْ حَيَّ من حیا ام جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد سمجھ کے بعد یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں نہیں پھر سمجھ گئے جان بوجھ کے برباد ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باطل دیکھ اچھی طرح یہ نہیں زبردستی قبول کرے نہیں حق کو باطل واضح ہو ہم کھولنا چاہتے اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی کیونکہ قریش نے بنو کنانا کا ایک آدمی قتل کیا تھا اور بنو کنانا جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ بھی لے اور ہم بھی قتل کر یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے وہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ جائیں بھول جائیں عجیب لوگ ہوتے ہیں ان کے یعنی آپ سوچ نہیں سکتے ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا اس کا بیٹا پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک تعلیم یافتہ تقریباً پتہ نہیں ایم اے تھا یا کیا تھا وہ وہاں سے بالکل ابھی بچہ تھا کالج سے نکلا اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا وہ کالج سے ہی وہیں سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا تمہارا کوئی بھی نہیں بچا ہے جو رشتے دار ہیں وہ بہت دور کے رشتے دار ہیں اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں ہے تم کسی طرح باہر نکل جاؤ تو جو کچھ ماں کے پاس پیسہ پونجی تھی بیچاری نے زیور بیور بیچ بوچ کے اس کو دی اور وہ جرمنی نکل گئی جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی تیئیس سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی اس کی ماں بھی مر گئی کچھ نہیں رہا پیچھے تیئیس سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آ کے باقاعدہ کلشن کو خریدتا ہے دو آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے تیرہ بندے جا کے مار دیتا تیئیس سال کے بعد وہ پڑھا لکھا تھا لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں نکلی مانگا باپ کا بدلہ تو لینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے اتنا بغیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا کیسی اولاد یہ قبائل میں بھی ہوتا ہے تو بہرحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ ہم جا تو رہے ہیں ہم بدر کی طرف مدینے کی طرف اس وقت تو بدر کا تصور نہیں تھا نا وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی قافلے کو بچانا ہے قافلہ جہاں ملے رابوں کو ملے بستورا ملے کسی جگہ مل جائے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدر میں ہونا ہے تو اس نے کہا ہم جا تو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں اور بنو کنانا اگر آ کے مکے پہ حملہ کر دیں ہماری عورتیں ہی اٹھا کے لے جائیں تو ہم کیا کر لیں گے ان سے تو ہماری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری تو شیطان ابلی سے لہین جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتظار میں رہتا وہ فوراً سورا کا ایک سردار تھا قبیلہ کا اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آ کے ملا کے لگا ابو جہل تردد کیوں ڈر رہے ہو کیا بات اس نے کہا سردار بات ٹھیک ہے ہمارا بنو کنانا سے جھگڑا ہے ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانا والے مکے پہ حملہ کر دیں مکہ تو خالی انہوں نے کہا مت جار الکم میں جو تمہارا ہمسایا ہوں میں نگرانی کروں گا مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا اس کا تو تم فکر مکے پہ تو کوئی قبیلہ نہیں ہے یہاں تو میں پہرا اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو کافلا لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے ایک ہزار اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر ایک ہزار اونٹ تجارت کا مال مل گیا تو کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہیں گے وہ تو غریب ہیں مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں دولت نہیں ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں ایمان نہیں بجل نے کہا ہاں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے چلو نکلو اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے قافلے نے ابو سفیان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا اس نے اپنے قافلے کو ایک غیر محتاط راستے سے بالکل سمندر کے قریب کر دیا آپ دیکھیں نا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منورہ جائیں رابو کے راستے سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقاعدہ کنارے پہ آپ چل رہے ہو تو اس نے اپنے قافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ گیا اور راستہ غیر محتاط تھا تو اب نہ تو مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے قافلہ کہاں ہے اور نہ ان پکے والے تو خیر یہاں سے نہیں کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ کافلا کہاں ہے کو پتا چل جائے راستے میں آتی ہیں اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے بدو ہے بوڑھا اس کو ملے آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کوئی خیر خبر کافلے کا کوئی پتا اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہے مجھے پتا چلا ہے کہ قافلہ جو ہے اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کہ لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمزم ابن عمر جو تھا اس نے مکے والوں کو اطلاع دے دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو لشکر مکے سے چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوت القسوا کو پہنچ چکا ہو اور انہوں نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو ہے چلا ہوا ہے اور جو میرے علم میں ہے کہ فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ادوت دنیا میں پہنچ گئے یعنی اندازہ کریں اس بوڑھے کی تختیق کا اور دماغ کا کہ اگر ایک قافلہ اونٹوں پہ چلے مدینے سے تو کہاں پہنچا ہوگا اور مکے سے چلے تو کہاں پہنچ اور این وہی جگہ بتائے اس نے کہا کہ مکے والے تو پہنچے ہوں گے ادوت رکسوا کے پاس اور مدینے والے پہنچے ہوں گے ادوت دنیا کے پاس تو اب جب وہاں آ گئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ نہیں روکنا چاہیے اور دو آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھائی قافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں وہ آج طریق پر نہیں ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور زیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے نے کہا حضور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں ادوت دنیا کے پاس یہاں کو پانی نہیں ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے اللہ کو منظور اللہ نے بدر کو شان دے دی قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جمر عظیم غزوہ عظیم فتح یوم الفرقان تو یہ ماہ بدر پر پہنچے اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمے ہیں کنویں ہیں ان سب کو ہم بند کریں تاکہ اگر واقعی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا ہمارے پاس پانی ہوگا کہ اپنی طرف سے حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک رائٹ اور اللہ نے آسمان سے بارش اللہ اللہ کی شان ہے دیکھیں پرانے پاک نے خود اس نقشے کو بیان کیا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند نیند مسلم اور دوسرا ہم نے آسمانوں سے بارش برسا دی کیوں تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے جم بھی جائے چلنے میں بھی آسانی ہو اور یہ نیند یہ پانی یہ رحمت کیوں کی تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی بساوس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے اور ہم نے یہ کر دیا لی قلوبکم کلو اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا سب پتا اور زمین کو جما کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جما کے لڑ سکیں یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کرتی جا رہی ہے ابو جہل نے بھی دو آدمی بھیجے اس نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو کہ بھئی وہ کیا ہوا تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکے والوں کو اس نے کہا دیکھو بھائی میرا کافلا تو نکل گیا اب مسلمان مجھ پہ حملہ نہیں کیونکہ تم بدر میں آ گئے ادوت القسوا پہ پہنچے ہوئے اور میں تو اس سے اور زیادہ مکے کی طرف نکل گیا ہوں گا تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینے کی طرف ہیں تو اب وہ آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے آگے لشکر بیٹھا ہوا ہے دار کا تو لہذا کافلا صحیح سلامت نکل گیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں واپس آ جائیں گے اب لڑنے کی کیا ضرورت مقصد تو قافلے کا تحفظ تھا قافلہ تو نکل گیا جب پتہ لگا بنی زہرا کو کہ قافلہ چلا گیا انہوں نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں ہم لڑیں لڑے خام خواہ بلا وجہ اب مسلمانوں کو کیوں ڈھونڈے ہم بنو ہاشم کو پتا چلا انہوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے ہم آئے تھے قافلے کے تحفظ کے لیے ہمارا قافلہ خیریت سے چلا گیا اب ہم کیوں خام خواہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں گے جی تم کہاں ہو کہاں ہو کہاں ہو وہ بھی قابلہ ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آ گئے واپس چلے جائیں پنو آشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں پنو زورا نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں اتبا نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا اس نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے ہیں ہم نہیں لڑتے کیوں جائیں مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے تم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو اور ہم قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے اور بالکل خیریت سے ہمارا قافلہ چلا گیا ابو جہل کو پتہ چلا اس نے کھائے تو مرے گئے اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں یہ تو پھر کچھ نہ ہوا اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو اسی راستے میں یہ نہیں پتا کہ کہاں ہیں اس نے عامر زمری کو بلایا اس کے بھائی قتل ہوا تھا اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جہش کے کافی اس نے اس کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا مسلمانوں کا کتنے لوگ ہوں گے دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہم تو ایک ہزار ہیں یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سفا ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں لیکن یہ دیکھا نہیں بنو زہرا والے بنو ہاشم متبا سب تیت واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے نے کہا اچھا اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکے والو تم بڑے غدار تمہارا بیٹا مر جاتا تمہارا بھائی مر جاتا تم بدلا لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں اس کو چل دو اب انہوں نے جب غیرت دلائی سب پھر رک گئے چلو ٹھیک ہے جی تلاش کرتے ہیں مسلمانوں دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم قریش کے ساتھی انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں مسلمان کو مارنا شروع کیا حضور صلی اللہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز سے فارغ آپ نے فرمایا عجیب بات کیا وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو جب جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ابو سفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابو جال کے قافلے کے لوگوں کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے وہ آدمی بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں ہے بہت سے آدمی انہوں نے فرمایا کوئی اندازہ انہوں نے کہا جی اندازہ اندازہ کوئی نہیں ہم تو بدو لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ ادھر جاؤ مدینے سے کوئی قافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتا کرو ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتا نہیں خیر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سے پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ زبے ہوتے ہیں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی دس حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ نو سو اور ہزار کے درمیان ہے تمہارا لشکر کیونکہ ایک اونٹ جو ہے سو آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو جب دس اونٹ روز کے ذبح کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار کا لشکر ہے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا نے فرمایا اچھا ان کو نہ مارو ان کو چھوڑ دو ان کا کیا ہے یہ تو معمور ہیں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں ویسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جا کے بتلایا اب دونوں کبھی کو پتا چلا کہ اب تو بالکل قریب ہیں ہم صرف ٹیلے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں ہم تو بالکل قریب آ گئے بالکل اہم درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں اب ابو جال نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی نہیں حضور کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اشیرو یا یو الناس لوگوں مشورہ دو کیا بات ہم نکلے تو قافلے کے لیے تھے لیکن قافلہ تو نکل گیا اب کیا ارادہ ہے جنگ لڑنی ہے کیا طریقے سے واپس جائیں تو صحابی اٹھے حضرت ابو بکر حضرت عمر مہاجرین میں سے قریش میں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر الیک سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم حضور پھر فرمایا شیرو یا یوحناس لوگوں رائے دو تو انصار کا سردار اٹھاؤ نے کہا کہ حضور ہمارا فکر کیونکہ قریش کے تو تین دو تین آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں اصل میں حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں چونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم اپنی جانے مالیں آپ پہ قربان کر دیں گے حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تو میرا تحفظ کریں گے لیکن مدینے کے باہر شاید نہ کریں کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا وہ کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب موسا بل نو اصحاب محمد اس نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو ہم کوئی موسا علیہ السلام کے ساتھی نہیں جو یہ کہیں گے کہ فضحب انت رب کا فقاتلا انا ہا کا قائدون بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کہیں گے فضحب انت فقاتلا انا مقاتلون کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں ہم علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک اور انصاری انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الى برق الغماد برق الغماد ایک جگہ ہے یمن اور مدینہ شریف سے لے کر گواد تک درمیان میں چودہ بڑے بڑے قبائل ہیں کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں نا کہ برکر گماد پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا وہ تو چودہ قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برکل گماد ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی بھی کھڑے ہوئے نے کہا اس پہ لو امر تنا خود نہ فل باہر حضور آپ حکم تو کریں سمندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں فسر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے کھل حضور نے فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو جدائے خیر دے یہی تو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں تو آپ لوگوں نے جس ایسار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لیے خوشی کا باعث ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں فتح تو تمہیں ہوگی گھبرانے کی کوئی بات یا تو ہمیں کافلہ ملے گا یا پھر ہمیں یہ مال غنیمت ملے گا ان سے اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ سے ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی ادھر کفار نے اپنی خیام لگا دیے اور فوج بٹھا دی ادھر حضور پاک نے حکم دے دیا اپنے خیمے شیمے نصب کرو اور بیٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ تو صحابہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا ایک مشورہ ہے سعد ابن نے نے آ کے انہوں فرمایا بتاؤ کیا اس نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لیے بنا دیتے ہیں اریش اریش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر لیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی کھڑیاں ڈال کے چھپر سا چھپر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا اوپر سے کھڑے ہو کر دوست دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خصاف جو ہمارے پاس ہیں جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا نا خاصہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں اللہ جو لوگ مکے میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا وہ تو ایک رائے تھی کہ قافلہ جا رہا ہے اسی لیے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے تم اس کے علاج کے لیے رک جاؤ کوئی بات نہیں ہم تو ابو سفیان کے قافلے کی حد تک جا رہے اتنے کا حضور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایک تو عریش میں اونچے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے اگر خدا نہ خاصا پانسا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچے اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں اتنا تو ہم بھی روک لیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ ہوں حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے جو رائی دی ہے ٹھیک عریش بناؤ چھپر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی کہ صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے کبھی نہیں اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمائے تھے کہ اللہ ان تہلک لن تعبد الارض ابدا کہ اللہ آج اگر تم نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین پہ کوئی نہیں رہے گا کیوں یہی تو جماعت اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو مدینے والے بیچارے وہ بھی تو ہمت ہار جائیں گے نا اسلام کی تو شوقت ہی ختم ہو اور حضور کے کندھے مبارک میں چادر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے مانگتے مانگتے حضرت بکر آئے انہوں نے آ کے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لات اللہ یا رسول اللہ اللہ ہلا اللہ ابدا میرا بدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دے حضور آپ کیوں فکر کریں کر آپ کوئی فکر نہ کریں اللہ آپ کی نصرت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے آپ کا اطمینان قلب ہوا اور اس کے بعد جو ہے اب مارکے کی کیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ ادھر آپ خود سوچیں ایک ہزار آدمی ہو اور سامنے تین سو تیرہ آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ وہ وہ جو جو عام ہوتا تھا نا جی پہلے پہلے جنگوں کے طریقے ہوتے تھے یہ ہوتا تھا کہ یہ میمنا ہے یہ میسرا ہے اور یہ یعنی جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے ایک فوج جو ہے وہ میسرا سے پڑے ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے گی تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے لیتے اس کا اس کے پیچھے آ جائے اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں اپنے مسکر میں اپنے مکر میں اس کا کنٹرول کریں گے حفاظت اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی نا کہ کہاں ایک ہزار کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل ہر آدمی جنگجو اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تجربہ کار انہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی سب بنا لو لمبی بس اب میمنا میسرا کا کوئی وقت نہیں ایک سب بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور اصاب بدر کا جذبہ ایمان محبت استقامت نصیب فرمائے السلام برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ زمانہ قبل قبل اسلام زمانہ ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارات وقت ولادت ولادت کے بعد کے رحاصاد و معجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب زمان بیست معارضہ کفارہ قریش تعزیب مسلمین ہجرت الحبشہ ہجرت المدینہ اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزوہ بدر غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے غزوہ بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں آتا اور اسی غزوہ بدر کو یوم بدر کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا اور غزوہ بدر جو ہے بے اعتبار زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کہ رمضان المبارک میں واقع ہوا اور بے اعتبار سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد بقہوریت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ میدان میں نکل کے کفار کا مقابلہ کر اور اس غزبے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکار دو جہاں خود تشریف ساتھ لا چکے ہیں اور یہی وہ غزبہ بدر ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی کتال کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی غزبے میں فرشتوں نے کتال نہیں کی فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی اور اس غزبے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزبۂ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں تدبر کریں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تختیق کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفار کو رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے ایک وقت معین کرتے ایک مقام معین کرتے لخترت تم فلمی یاد ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے بلا بلاکل اللہ امرن کا نہ مفبولا لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ایسی تختیت کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا سرزمین مکہ میں مکے والوں کو اطلاع ہو جانی اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ہزار مقاتلین کو لے کے چل رہا ہے اور ایک ہزار اونٹ ہے دو سو گھوڑے ساتھ ہیں اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام کے ساتھ جا رہا ہے اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بنانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ یعنی ایک عجیب منظر ہے اور دیکھے ایسا ایسا قدرت قریب کریم ڈالی کہ منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد اللہ نے فرمایا جب تم عدوہ دنیا میں تھے اور کافر ادوائے کسوا میں تھے یہ جگہ کا نام آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ ادوا آئے حضرت دنیا اسی طرح پھر بدر سورا ہے بیر اس طرح ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظر ہیں مدینہ شریف تک اور اللہ پر مارنے دیکھو خود نقشہ کہ تم ادوائے دنیا کی طرف تھے اور کافر قصبہ کی طرف تھے کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے ورقب اسفل منكم اور قافلہ نیچے سے جا رہا ولو تَوَاعَدْتُمْ لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن ليهلك من من هلك عن عن بينة بينة ويحيى حي وإن اللہ فرماتے یہ تو سارا ہم کر رہے ہیں اگر تم کرتے تو تم وعدے پہ شاید نہ پہنچتے لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق اور باطل نکھر جائے صدق اور کذب جو ہے الگ ہو جائے ظلمت و نور کا جو امتیاز ہو جائے یوم الفرقان بن جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھے چونکہ یہاں تو پانی کا مسئلہ ہو پھر یہ بدر میں آئے مقام بدر پہ پہنچے مائے بدر پہ پہنچے اور اس طرف کافروں نے ڈیرا ڈال لیا اور ادھر مسلمانوں نے اب آمنے سامنے صفے بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی صف بنا لیں بس اب میمنا میسرا کی گنجائش ہی نہیں کتنے آدمی ہیں تین سو تیرہ تو آدمی اور سامنے ایک ہزار کا لشکر ہے اب میمنا میسرا تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے اب تو ایک آمنے سامنے کی بات ہے تو ایک ہی سب بنا دی گئی اور کافروں میں ایک رواج تھا اور اس زمانے میں یہ عادات تھیں کہ جب جنگیں ہوتی تھیں چونکہ جنگ تلوار کی تھی نیزے کی تھی اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھیں اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے سینکڑوں میل دور سے میزائل پھینک دیں یہ تو سسٹم نہیں تھا اب تو جنگ نہیں ہے حقیقت اگر دیکھا جائے اب تو یہ ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں نا اب کوئی بہادری کوئی شجاعت وہ تو مسئلہ ہی نہیں آپ ایک پورے یعنی نوز باللہ ایک پورے ملک پہ ایک آئٹم مار دیں ایک بم پھینک دیں بس ختم ہو گیا بہادر کیا اور کمزور کیا جنگیں تو پہلے ہی ہوتی تھیں جب آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب صفیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز کہ حلی وبارے جو نہیں کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے لڑاکا تھے اتبا وغیرہ وہ نکلے انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے بار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصحف ابن عمیر اور سید حمزہ نے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت لکھی تھی انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا مارے گئے کافر اب اور جنگ میں تیزی آنے لگی دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا جوش بڑھنے لگا تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب صف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانب بھی ایک نوجوان ہے جس کی عمر ستارہ سال اور میرے بائیں جانب بھی ایک نوجوان ہے اس کی عمر زیادہ سے زیادہ بیس سال ہوگی اور دونوں بھائی تھے معاذ اور معاوض بعض علماء نے کہا ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام اوف تھا یہ افرا کے بیٹے تھے معاذ ابن افرا تو عبد الرحمان ابن اوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنا کی یہ خواہش کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا اب یہ دونوں بچے ہیں میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کیا ہم میں میرے چاچا ابھی جہل ابھی جہل کہاں ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سترہ سماعت فرمائیں